حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے اور جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر جانے نہیں دیتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بچ نہیں سکتا بے شک اس کی گرفت سخت دردناک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6581